حضرت مالک بن اوس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ کے مابین فیصلہ کرتے ہوئے بطور حجت کہا تھا بنو خیبر اور فدق کی زمینیں اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص تھیں بنو نظیر والی جائیداد المناک حوادث پر خرچ کرنے کے لیے ہوتی تھی فدق مسافروں کے لیے اور خیبر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حصے کر رکھے تھے دو حصے مسلمانوں میں اور ایک حصہ آپ کے اہل کے اخراجات کے لیے تھا آپ کے اہل کے خر سے جو بچ جاتا آپ اسے مہاجرین کے فکارا میں بانٹ دیا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو سڑسٹھ